اور اسے ایسی جگہ سے رزق عطا کرے گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا اور جو کوئی اللہ پر بھروسہ کرے تو اللہ اس کا کام بنانے کے لیے کافی ہے یقین رکھو کہ اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے البتہ اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے